باب نمبر تیئیس اعجاز اور سرفراز اپنے کھیتوں کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے تمہاری مشین میری سمجھ میں نہیں آئی لالا سرفراز نے کہا چلتے چلتے اعجاز نے ایک نو عمر شیشم کی ٹہنی سے بالش بھری پتلی سی شاخ توڑی چند قدم آگے جا کر وہ ایک خالی کھیت کی بنی پر بیٹھ گیا یہ اس نے شاخ کی مدد سے زمین پر لکیر کھینچی اس کی درمیانی شافٹ ہے اس کے نچلے سرے پر موٹر نصب ہوگی جو شافٹ کو چلائے گی اگلے سرے پر وہی پہلے والا سسٹم چلے گا صرف فرق یہ ہے کہ بیلنے کے رولے اور گیئر بھاری مشینی لوہے کے بنوانے پڑیں گے تاکہ موٹر کی رفتار کو سہار سکیں صرف سرفراز مصنوعی حیرت سے بولا اعجاز ہنس پڑا بھائی فرق تو ایک ہی ہے نا کہ بیلوں کی جگہ پر موٹر چلے گی اعجاز کھیت کی مٹی میں لکیریں اور دائرے کھینچ کر مشین کا نقشہ بنانے لگا سرفراز اس کے سامنے زمین پہ اکڑو بیٹھ گیا اس کا فائدہ کیا ہوگا سرفراز نے پوچھا چار چھ دن میں فصل پار ہو جائے گی چار چھ دن میں کٹائی ہو جائے گی بندے بہت مل جائیں گے اعجاز نے تسلی سے جواب دیا مشین لگوانے اور بڑے کڑا خریدنے اور کٹائی کے لیے فالتو آدمی رکھنے پر جو خرچہ آئے گا وہ کیسے پورا ہوگا ہمارا گڑ شکر سب سے پہلے مارکیٹ میں پہنچے گا اعجاز نے کہا اس کے منہ مانگے دام ملیں گے گویا پروڈکشن نہیں بڑھے گی صرف اسپیڈ زیادہ ہو جائے گی تو نے تو پڑھ لکھ کر گنوا دیا ہے سرفراز اعجاز بولا یہ اسپیڈ کا ہی تو زمانہ ہے ورنہ موٹر گاڑیاں اور انڈسٹریاں بنانے کی کیا ضرورت تھی ہو تو سب دوسرے کام بھی چلنے لگتے ہیں کماد پکتے ہی اتر جائے گا اور زمین فارغ ہو جائے گی جس سے ہم دوہری فصل لے سکتے ہیں پروڈکشن بڑی کہ نہیں سرفراز چند لہجے تک سوچتا رہا پھر اچانک اس کی آنکھوں میں چمک کی تیزی پیدا ہوئی جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو ایک بات بتاؤ لالا کیا تمہاری موٹر چلے گی کیسے بجلی بجلی سے سے بازار خرید کر لاؤ گے اعجاز چونکا جیسے اس سے کوئی بھول ہو گئی ہو پھر ہنس کر اٹھ کھڑا ہوا اٹھتے اٹھتے اس نے ٹانگ کے درد سے ہونٹ بھینچ لیے چند سیکنڈ تک وہ چہرے پہ ہلکے سے تشدد کے اثار لیے دوسری ٹانگ کے وزن پہ کھڑا رہا اس کی لنگڑاہٹ قریب قریب ختم ہو چکی تھی مگر درد کی جڑیں ابھی تک اس کی ہڈیوں میں پیوس تھیں اس نے ران پہ دو ایک تھپڑ لگا کر درد کو ٹھہرایا بجلی بھی آ جائے گی وہ شیشم کی شاخ کو کھیت میں پھینک کر بولا نور پور تک تو آ گئی ہے اسی طرح جیسے ہماری سڑک بن جائے گی سرفراز نے کہا سب کام اپنے وقت پر ہو جائیں گے مگر اس وقت کے لیے پلاننگ تو ضروری ہے نا سرفراز کی آنکھ میں شرارت قائم تھی ٹھیک ہے وہ بولا مجھے تو فکر لگ گئی تھی کس بات کی کہ کل ہمیں موٹر چلانی پڑ گئی تو کیا کریں گے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک ساتھ کہا لگا کر ہنس پڑے واپسی پر پکی سڑک کے کنارے ایک جگہ پہ جہاں ان کی زمین کا ایک ٹکڑا پڑتا تھا اور رک کر اعجاز نے ہاتھ سے اشارہ کیا یہ تیرے گھر کے لیے رکھا ہے میرا گھر تو موجود ہے لالا سرفراز نے ہولے سے جواب دیا اب تم فارغ ہو کر آ گئے ہو اللہ کا فضل شامل حال ہے گھر بسانے کی فکر کرو لڑکی لاکھوں میں ایک ہے مگر کب تک انتظار کرے گی گیارہ دن ہو گئے ہیں تجھے آئے ہوئے اس سے ملنے تک نہیں گیا نہ رابطہ کیا ہے میں پہلے گھر آنا چاہتا تھا سرفراز نے کہا اچھا کیا درست بھی یہی ہے اپنے گھر سے جاتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے اعجاز بولا تیرے پیچھے آئی تھی سب سے مل ملا کے گئی رکھ رکھاؤ والی عورت ہے ایک آدھ روز میں جاؤں گا سرفراز نے مختصراً کہا اس کی آواز بیٹھتی جا رہی تھی اب جلد ہی تاریخ طے کر کے رسم پوری کر لینی چاہیے اعجاز نے کہا ڈیرا آباد ہو حیثیت میں اضافہ ہو ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دو کھل جاتے ہیں فکر کی کیا بات ہے تیری بی بیکار ہے آج صلاح کر کے تاریخ مقرر کر آتے ہیں کیوں کیا خیال ہے جلدی کی کیا ضرورت ہے سرفراز نے کہا شاید شہر میں ہی جا رہا ہوں کچھ پرانے دوست انڈسٹری وغیرہ میں ہیں کوشش کرنے سے معقول ملازمت مل جانے کی امید ہے باقی رہی زمینداری وہ تم نے ہی بنائی ہے لالا تم ہی اس کے لیے کافی ہو کافی تو سارے کام کے لیے تیری بیوی ہی ہے تو نے دیکھ ہی لیا ہے کیسے اس نے اندر باہر کا بندوبست سنبھال لیا ہے میں بیٹھا بیٹھا تنگ آ گیا ہوں ٹانگ کا درد جائے تو اٹھ کر اس کا ہاتھ بٹاؤں سرفراز ہولے سے مسکرایا اسے پتا تھا کہ اس کا بھائی سکینہ کے انتظامات سے مطمئن تھا اٹھے گا تو اس کا ہاتھ بٹانے کی بجائے کوئی نیا کام ہی شروع کر دے گا سچی بات ہے اعجاز نے بات جاری رکھی مجھے گمان نہ تھا کہ سکینہ میں اتنی جان ہے تو نے دیکھا ہی ہے لڑکے ماشاءاللہ کسی سے خم نہیں کھاتے مگر اپنی ماں کے آگے دم نہیں مارتے اسی لیے میں کہتا ہوں ایک اچھی عورت زندگی کو دوبالا کر دیتی ہے اس معاملے میں تم بھی خوش قسمت ہو کہ ایک باشعور عورت سرفراز کی سماعت رک گئی تھی جب سے سرفراز نے گھر میں قدم رکھا تھا وہ نسیمہ کے خیال سے جی چراتا رہا تھا جیسے اس کے رخ پہ پردہ ڈال چکا ہو صرف ایک نسرین کی شباہت تھی جو اپنے آلائش زدہ وجود کے ساتھ سرفراز کے تصور میں برقرار تھی جس نے نسیمہ کی تمام تر وزن دار حیت کو بے اصل بنا دیا تھا نسرین کی اصلیت اس کے حجم میں نہیں اس کے وجود میں تھی جب وہ نظر سے اوجھل ہوتی تو پیچھے اپنی شکل کا خلا چھوڑ جاتی تھی وہ دونوں وہیں پہ کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ عباس بائی سائیکل پہ سائیں چلے کو اپنے پیچھے بٹھائے آ پہنچا سائیں جلا سلام دعا کیے بغیر کھیت کے کنارے کھڑا ہو کر لا تعلقی سے فصل کو دیکھنے لگا عباس نے آتے ہی سرفراز کو جس کے ساتھ وہ پہلے بات کر چکا تھا آنکھ مار کر اشارہ کیا لالا سرفراز نے کچھ دیر کے بعد بات چھوڑی لالا سرفراز نے کچھ دیر کے بعد بات چھیڑی چاچے کے آگے عباس کی سفارش کرانی ہے کس بات کی اس کے بیاہ کی سرفراز نے کہا یہ بدماشیاں نہ کرتا پھرتا تو دس سال پیچھے اس کا بیاہ ہو گیا ہوتا ایک غلطی ہو گئی بیچارے سے لالا سرفراز نے بولا اب سیدھے رستے پر آ گیا ہے ایک غلطی اعجاز غصے سے بولا ایسی ایسی غلطی ایک ہی کافی ہوتی ہے سبق بھی تو اسے خوب مل چکا ہے کم عمری میں آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں پورے اٹھارہ سال کا تھا جب اس نے بدبخت کمہاری کے ساتھ سانج کا ڈول ڈالا تھا پورے اٹھارہ سال کا تھا جب اس نے بدبخت کمہاری کے ساتھ سانج کا ڈول ڈالا تھا اٹھارہ سال کی عمر کم ہوتی ہے میں نے اٹھارہ سال میں تعلیم چھوڑ کر نوکری اختیار کر لی تھی تو اٹھارہ سال کی عمر میں اعجاز بولتے بولتے یک بارگی ٹھٹک کر رک گیا پھر ایک لہجہ ٹھہر کر بولا تو فوج میں چلا گیا تھا رینک حاصل کر لیا ہے وہ تو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا پینشن لگ گئی ہے واپسی پر رقم مل گئی عزت بن گئی اور آدمی کو کیا چاہیے اس نام نے اٹھارہ سال کی عمر میں کیا تیر مارا کمہاری کے گھر پڑاؤ ڈال دیا دس سال سے اوپر ہو گئے ہیں اسے نہ اپنی حیا نہ کسی دوسرے کی لالا عباس بولا دو سال ہو گئے ہیں میں نے اس کا منہ بھی نہیں دیکھا منہ نہیں دیکھا اعجاز بھڑک کر بولا وہ وہ جو تیری شکل و صورت والے دو تین کتورے پھر رہے ہیں کدھر سے آئے ہیں ایک تو ابھی گود میں چڑھا ہے دو سال سے تو نے شکل نہیں دیکھی تو وہ کہاں سے برامد ہوا ہے سرفراز ہنس پڑا ٹھٹھے کی بات نہیں سرفراز اعجاز بولا اس نے ساری برادری کا نام ڈبو کر رکھ دیا ہے لالا عباس دوبارہ بول اٹھا ہاتھ لمبے کر کے تان لگاتی تھی کہ کوئی مرد ہے تو آئے آخر مرد کی غیرت بھی کوئی چیز ہے تیری ماں کی عمر والی اس عورت کے لیے تیری ہی غیرت جاگی تھی گاؤں کے دوسرے مرد کیا بھیڑ بکڑیوں سے دل بہلا رہے تھے اعجاز نے کہا یہ گدے ہانکنے والے لوگ ہیں آدمی ناکارا ہے بیوی زور آور ہو گئی ہے مگر تو تو راٹھوروں کا بیٹا ہے تیری عقل پر پتھر کہاں سے آ گرے تیرا باپ کتنے گھروں میں غرض لے کر گیا ہے ہر طرف سے اسے جواب مل گیا ہے کوئی عزت دار تجھے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے نہیں لالا عباس بولا کریم راٹھور کے گھر رشتہ ہے کریم کی لڑکی تو نکل گئی تھی اعجاز نے استفسار کیا وہ نہیں اس سے چھوٹی گھر میں ہے وہ جو بچہ سی ہے لالا سولہ سال کی ہے عباس نے زور دے کر کہا اعجاز ایک منٹ تک سوچتا رہا پھر بولا دے دے گا ہاں لالا کیسے پتا ہے اس کے بیٹے پر قتل کا مقدمہ بنا ہوا ہے میں اس کی شہادتیں بٹھا رہا ہوں بری ہو جائے گا میرا ان کے اوپر احسان ہے پھر چاچے سے کہو جا کر بات کرے یہی تو سارا بکھیڑا ہے ابا نہیں مانتا کیوں میں آ گیا ہے کوئی نہ کوئی قصہ تو ہوگا دس سال پہلے کریم راٹھور کے ساتھ چھوٹی سی بات پہ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا ابھی تک اسے پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ بھی خفا ہوتا ہے کہتا ہے گوائیاں نہ بٹھاؤ لڑکے کو پھا لگنے دو پھر تو معاملہ ٹیڑھا ہے اعجاز نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے لالا عباس سراپا التجا بن کر بولا نادانوں والی بات بات کرتے ہو چاچے نے کبھی کسی کی مانی ہے ابے کو چھوڑ دو لالا خود کریم راٹھور سے بات کرو چاچے کی طرح مجھے بھی بےزت کرانے کی صلاح ہے لالا میں بتا رہا ہوں اس کے بیٹے کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے کبھی انکاری نہ ہوگا ہوا تو میں لفظ دیتا ہوں یہ بات پھر کبھی میری زبان پہ نہ آئے گی اعجاز خاموش ہو کر سوچنے لگا بی بی بھی اتفاق کرتی ہے عباس بولا مجھ سے اس نے ذکر نہیں کیا اعجاز نے کہا کہتی تھی پہلے لالے سے بات کرو ذمہ داری نہیں اٹھاتی ابے سے ڈرتی ہے اعجاز نے سرفراز کی جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں اسبات کی جھلک دیکھ کر اعجاز نے عباس سے کہا چل گھر جا میں ابھی آتا ہوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں عباس سائیکل پر سوار ہو کر چل دیا اعجاز نے ادھر ادھر دیکھا کچھ دور زمین میں گڑا ہوا ایک پرانا پتھر تھا اعجاز بھاری قدموں سے چلتا ہوا جا کر اس پر بیٹھ گیا بیٹھتے بیٹھتے اعجاز کے چہرے کی رگیں پھر کھنچ گئیں بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے ران کو پکڑا اور آہستہ آہستہ اسے دبانے لگا پھر دو ایک بار ٹانگ کو سیدھا اکڑایا اور ڈھیلا چھوڑ دیا اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف دیتی ہے اعجاز نے کہا پتھر اتنا چوڑا تھا کہ دو آدمی بآسانی اس پہ بیٹھ سکتے تھے چند لمحوں تک دونوں بھائی ساتھ ساتھ خاموش بیٹھے رہے پھر اعجاز تھکے ہوئے لہجے میں بولا باسے کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا ہاں لالا سرفراز نے کہا بیچارے کو کافی سزا مل چکی ہے تو اپنے بیاہ کی بات تو کرتا نہیں اعجاز بولا اور باسے کی فکر کر رہا ہے سرفراز آہستہ سے ہنس کر چپ ہو رہا سائیں اعجاز نے آواز دی سرفراز کے کوٹھے کے واسطے یہ ٹکڑا کیسا ہے سائیں جلا جو برابر ان کی طرف پشت کیے ایک ہاتھ کمر پہ رکھے دوسرے میں اصا تھا میں اپنے آگے چارے کے کھیت پر نظریں جمائے خیال میں محف کھڑا تھا مڑے بغیر بولا یہ ٹکڑا نہیں اعجاز نے کہا کیکر والا سائیں نے دائیں جانب گردن موڑ کر خالی کھیت پر نظر دوڑائی جس کے عین وسط میں کیکر کا درخت کھڑا تھا پھر وہ پلٹ کر اعجاز اور سرفراز کے پاس آ کھڑا ہوا اب ادھر ہی ٹھہرے گا اس نے پوچھا ہاں سرفراز کی بجائے اعجاز نے جواب دیا نمبر ایک ٹکڑا ہے سائیں بولا وہ سرفراز سے مخاطب ہوا تو نے اپنی ڈپٹی پوری کر لی ہے اب اپنی زمین پہ آ کھڑا ہوئیے وہ اپنا زمین پہ ٹھوک کر بولا تیری ماں ہے تجھے رزق دے گی اپنے بھاری ڈنڈے کو دو ایک بار مزید زور زور سے زمین پہ مار کر سائیں جلا خاموشی سے گاؤں کی جانب چل دیا اعجاز آہستہ سے ہنسا سائیں بوڑھا ہو گیا ہے وہ دھیمی چال سے چلتے ہوئے سائیں کو دیکھ کر بولا دو تین مہینے سے اپنے چکر پر بھی نہیں گیا تجھے پتا ہے آج میں نے پہلی بار اسے سائیکل کے پیچھے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے میلو میل پیدل چلا کرتا تھا مگر سائیں کے ڈنڈے کی دھمک گویا زمین پر نہیں بلکہ سرفراز کے دل پر ضرب لگا گئی تھی وہ زمین پہ نظریں گاڑے بیٹھا رہا اعجاز نے دوبارہ دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹانگ کو دبانا شروع کر دیا تھا موسم بہار کی آمد تھی رت بدلنے کے نشان ہوا کے نیم گرم بگولوں کی شکل میں زمین سے اٹھنا شروع ہو گئے تھے لالا کچھ دیر بعد سرفراز بولا ایک بات پوچھوں پوچھو تمہارے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا ایک دستاویز کے بارے میں تھا نا اعجاز نے اپنی ٹانگ دبانی بند کر دی ہاں وہ بولا وہ کیا چیز تھی چیز سے کیا مطلب اعجاز ہنس کر بولا کیسا ڈاکیومنٹ تھا کسی کی لکھی ہوئی ایک تحریر تھی کس قسم کی تحریر تھی قصہ کیا تھا جو بھی تھا تمہارے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا ساری دنیا کے ساتھ اس کا تعلق تھا مگر صرف میرے ساتھ نہیں تھا ساری دنیا کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا تم تو اخبار میں چھپوانے کے لیے داستان لکھ رہے تھے وہ اور بات ہے اول تو چھپے گی نہیں چھپ گئی تو تجھے پتہ چل جائے گا یعنی اخبار سے پتہ چلے تو چل جائے مگر تم نہیں بتاؤ گے سرفراز کے لہجے میں شکایت تھی اعجاز خاموش بیٹھا دوبارہ ایک ہاتھ سے اپنی ران کو ہولے ہولے دبانے لگا جیسے بے خیالی کی حالت میں ہو کچھ دیر تک دونوں بات کیے بغیر ساتھ ساتھ پتھر پر بیٹھے رہے پھر اعجاز سر اٹھا کر بولا تجھے گھر لوٹے ہوئے آج کتنے روز ہو گئے ہیں سرفراز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا کیونکہ اعجاز کو اچھی طرح علم تھا کہ سرفراز کو گھر واپس آئے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے گیارہ دن سرفراز نے جواب دیا ان گیارہ دنوں میں میں نے نہیں پوچھا کہ نے فوج سے استعفیٰ کیوں دیا ہے سرفراز نے بولنے کے لیے بے اختیار منہ کھولا مگر فوراً ہی بند کر دیا وہ کہنا چاہتا تھا کہ کہ اس اس نے نے گھر واپس آنے پر جھوٹ بولا تھا نہیں دیا وہ یہ بات اعجاز کے آگے کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا سارا واقعہ بیان کرنا چاہتا تھا بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ کا زخم کیوں کر آیا تھا اپنا راز کھولنا اور اعجاز کا راز جاننا چاہتا تھا مگر اعجاز کی بات کے آگے اس کا منہ نہ کھل سکا دیکھ سرفراز اعجاز بولا تیرا اور میرا خون کا بندھن ہے ہم ایک ہی ماں اور باپ کی نشانیاں ہیں مگر اپنے اپنے کاموں میں ہم مرضی کے مالک ہیں اور نتیجوں کے ذمہ دار ہیں ہم ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈال سکتے ہمارا کام ایک دوسرے کو سہارا دینے کا ہے حالات جو بھی پیش آئیں تیرے پیچھے میں اور میرے پیچھے تو کھڑا ہوگا صرف یہ اعتماد ہی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہے اعجاز ہنس کر اٹھ کھڑا ہوا چل اب گھر چلیں دن ڈھلنے میں ایک پہر بھی نہیں رہا تم چلو لالا سرفراز آہستہ سے بولا میں تھوڑی دیر دیر میں آتا ہوں کل کی طرح نہ کرنا اعجاز جاتے جاتے بولا کھانے پر سب انتظار کرتے ہیں سرفراز کچھ دیر چپ چاپ پتھر پہ بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر اٹھ کر ایک طرف کو چل دیا وہ کس طرف کو اور کہاں جا رہا تھا اس رخ کا اس کے ذہن میں کوئی تعین نہ تھا اس کا جی صرف یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس زمین پر چلتا جائے یہاں تک کہ اس کی نظر کا رستہ رک جائے اور صرف پاؤں کا سفر جاری رہے تاکہ وہ زمین کے لمس کو اپنے تلووں میں محسوس کر سکے وہ منہ اٹھا کر چلتا گیا سورج آسمان کے دامن کی جانب لٹکا ہوا تھا اور نارنجی دھوپ میں سرفراز کی نظریں آس پاس کے منظر کے اوپر اوپر پھسل رہی تھیں دن ختم ہو رہا تھا مگر ملکوں کے بھٹے کے آگے پتھیرے اپنی دہاڑی پوری کرنے کو بے دستور کام میں جٹے تھے ملک حمید کے قتل اور ملک لطیف کی گرفتاری کے بعد چند ہفتے تک بھٹا سرد رہا تھا پھر ایک ہفتے تک متواتر وہاں پہ ختم قرآن کرائے جاتے رہے پھر ایک ہفتے تک متواتر وہاں پہ ختم قرآن کرائے جاتے اور چاولوں کی دیگیں غربا میں تقسیم کی جاتی رہیں بلال پور شریف سے ملکوں کے مرشد پیر حمید الدین بلال شاہ تشریف لائے جن کی سرکردگی میں عوان برادری اور بھٹا مزدوروں کے لشکر نے آدھے دن تک رو رو کر دعا مانگی اور آخر جب پیر صاحب نے بھٹے کو قتل کے برے اثرات سے پاک قرار دے دیا تو اگلے ہی روز دوسرے بھائیوں کی نگرانی میں بھٹے کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا اب نقصان پورا کرنے کو بارہ کی بجائے سولہ گھنٹے روزانہ کی شفٹ اور اینٹوں کی تعداد فی ٹبر اونچی مقرر کر دی گئی تھی سات روز تک تسلی سے بیٹھ کر مفت کے چاول کھانے سے ان کے چہروں پہ جو تازگی کی جھلک آ گئی تھی اسی سرات سے غائب ہو چکی تھی اور ان کے بدنوں پہ قدیم اسرت کے نشان دوبارہ ایک لیبل کی مانند چسپاں ہو گئے تھے اب یہ سیاہ جسموں والے خاندان غربت کی بے خبری میں سر جھکائے مشقت میں لگے تھے پتھیرے لوہے کے دابڑوں میں گیلی مٹی لا لا کر ڈھیر کرتے جسے ان کی عورتیں اور بچے مٹھیوں میں بھر بھر کر سانچوں میں بھرتے جا رہے تھے بیچ بیچ میں سانس لینے کو رک کر وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور میلے چیتڑوں سے ابری ہوئی سانسوں والے ننگے بدنوں کا پسینہ پہنچتے جا رہے تھے سرفراز انہیں دیکھتا ہوا گزر گیا آگے ایک کھیت کے اندر کسان اور مزدور جھونا تیار کر رہے تھے بڑے بڑے کڑا آگ پہ چڑھے تھے اور ان کے ابلتے ہوئے پانی میں نئی فصل کے چاول دو چار پل کو ڈال کر زمین پہ بچھی ہوئی موٹی چادروں پر پھیلائے جا رہے تھے کھیت کی زمین ایسی چادروں سے ڈھکی پڑی تھی جن پہ نیم زرد رنگ کے اد پکے چاول سورج کی آخری کرنوں میں ملا رہے تھے کڑاہوں کے نیچے آگ بجائی جا رہی تھی دن کے آخری پور اتارے جا چکے تھے مگر ابھی بہت سا کام باقی پڑا تھا عورتیں اور مرد زمین پہ جھکتے اٹھتے کمر سیدھی کرتے دو قدم آگے جا کر پھر جھکتے چاولوں کی چادروں پہ منڈلاتے ہوئے یوں اپنی دھن میں لگے تھے کہ جیسے دن گزرنے کا انہیں کوئی غم ہی نہ ہو سرفراز نے چند لہجے کو رک کر انہیں دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ مٹی کے پتھیروں اور جھونا بنانے والوں کی اس دھن میں ایک ناچ کی سی کیفیت تھی جس کی مستقل رواں دواں تال ان کی زندگیوں کو جوڑتی تھی اور جو زمین کی مسلسل دھڑکن کی ہم نوا تھی تھرک تھرک تھرک تھرک جیسے ایک ہموار لہر سطح زمین پہ سفر کر رہی ہو اور جس کے اندر ہمیشہ جاری رہنے کی پوشیدہ قوت ہو سرفراز وہاں سے آگے چل پڑا آبادیوں سے دور نکل کر ایک مقام پر وہ پگڈنڈی چھوڑ کر چارے کے سبز کھیت میں داخل ہو گیا کھیت کے وسط میں ایک مستطیل سی جگہ پہ سبز چارہ زمین کے ساتھ ہموار تھا جیسے وہاں پہ کوئی انسان یا حیوان لیٹا رہا ہو سرفراز جا کر اس جگہ پہ بیٹھ گیا بیٹھتے ہی اس نے جوتے اتار دیے اور پیر سبز ریشمی چارے کے کے پتوں پہ رگڑنے لگا لگا اسے یوں جیسے پہلی بار وہ اپنے زمین ساتھ مس کر رہا ہو اپنی جلد پہ زمین کے لمس کو سرکتے ہوئے پا کر سرفراز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اٹھائیس برس اس نے سوچا اٹھائیس برس تک اس نے اپنی ماں کو یاد تک نہ کیا تھا کیونکہ یاد کرنے کو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا نہ کوئی شکل نہ صورت نہ بو باس نہ آواز اور آج ایک نیم مجذوب شخص نے چار لفظ بول کر اس خلا کا منہ کھول دیا تھا جو اس کے اندر دفن تھا مگر جس میں اس کا گزر نہ ہو سکا تھا محبت اور غم کے ایک ڈھیر کی شکل سرفراز کے دل کے اندر ابھر کے آئی جیسے زیری تہوں میں رہنے والا کوئی محیب اور کوہنا زیرو سمندر کی سطح توڑ کر اپنا سر اٹھاتا ہے اور اٹھائیس سالہ عمر میں پہلی بار بے اختیار اس کے منہ سے نکلا ماں دیر تک وہ وہیں بیٹھا آہستہ آہستہ پاؤں رگڑتا رہا اور آنسو بہ بہ کر اس کی ٹھوڑی کو تر کرتے رہے حتیٰ کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا پھر وہ اٹھ کر ایک طرف کو چل پڑا کھیتوں کھیت چلتا ہوا وہ ایک نامعلوم سمت میں سفر کرتا رہا اس نے محسوس نہ کیا کہ وہ اپنے جوتے پیچھے ایک کھیت میں چھوڑ آیا تھا اسی بے خیالی میں چلتے چلتے ایک جگہ پہ اس نے بازو سے سلنگ کی پٹی اتار کر پھینک دی اس کے کپڑوں پہ جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے وہ کھیتوں کی تنگ بنیوں پہ قدم دھرتا چلا جا رہا تھا اور ایک چہرے کی صورت تھی جو اس کے دل سے نہ اترتی تھی پیچھے گھر کے اندر اعجاز سکینہ حسن حسین عباس اور سائی جلا انتظار کر کے کھانا کھانے بیٹھ گئے کھانے کے دوران اور اس کے بعد تک عباس کے بیاہ کی بات جاری رہی آخر سب نے مل کر اعجاز کو راضی کر لیا کہ وہ کریم راٹھور سے جا کر بات کرے گا سب اب سرفراز کی بات بھی چلاؤ سکینہ نے کہا یہاں ہوتا تو سن کر خوش ہوتا تو نے آج اس کا نام سیدھا لیا ہے اس سے پوچھو کہ کیا صلاح ہے سکینہ اعجاز کی بات نظر انداز کر کے بولی اسے تو اپنی فکر ہی نہیں پوچھا ہے اعجاز نے کہا کیا کہتا ہے ہوں ہاں کر کے جواب دیتا ہے میرا خیال ہے ابھی چپ رہتے ہیں کچھ دیر کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کا پروگرام کیا ہے خدا جانے کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے سکینہ نے کہا کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہر وقت خیال دوڑاتا رہتا ہے ہاں اعجاز نے کہا اور چار پائی پہ لیٹ گیا ابا حسین بولا ہم جا کر چاچے کو بلا لائیں کل لوئے سکینہ جھڑک کر بولی چپ کر کے لیٹ جا آدھی رات ہو رہی ہے چاچا آ جائے گا وہ کوئی بچہ ہے جو گھر کا رستہ بھول جائے گا نے آواز دے کر بلایا آ میری ٹانگ دبا اب حسن شکایتی لہجے میں بولا کل بھی میں نے دبائی تھی پرسوں بھی اوئے میری ٹانگ دکھی ہے اعجاز بولا حسینے کے ہاتھوں میں تو پتھر لگے ہیں تیرا ہاتھ نرم ہے آ جا تو تو میرا لاڈلا پتر ہے نا آجا آجا حسن سست انداز میں اٹھ کر اعجاز کی چارپائی پہ جا بیٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی ٹانگ دبانے لگا باسے ادھر آ سکینہ نے بلایا اب باس اٹھ کر چارپائی پہ جا بیٹھا جہاں سکینہ لیٹی تھی دونوں دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگے اعجاز آنکھیں کھولے آسمان کو دیکھ رہا تھا اس کے دل کو سرفراز کی فکر لگی تھی